انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابن آدم ہے اور یہ اس کی موت ہے اور آپ نے اپنا ہاتھ اپنی گدی پر رکھا پھر اسے دراز کیا اور فرمایا یہ اس کی امید ہے یہ اس کی امید ہے یہ اس کی امید ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار تین سو چونتیس یہ حدیث صحیح ہے